سید ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک راستے سے عیدین کے لیے نکلتے تو دوسرے راستے سے لوٹتے تھے حدیث نمبر اٹھائیس سو تیس مسند احمد